بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی اور سابی ہیں ان میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے